حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس اونٹ ہیں انہوں نے کہا کہ سرخ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر یہ کہاں سے آ گیا انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ کسی رنگ نے یہ رنگ کھینچ لیا جس کی وجہ سے ایسا اونٹ پیدا ہوا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ تیرے بیٹے کا رنگ بھی کسی رنگ نے کھینچ لیا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار آٹھ سو سینتالیس